بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 اپنی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر دو ہیں ایک ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ایک ذمہ داری ہے خلافت عبادت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا اور خلافت کیا ہے کہ عبادت خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی عبادت پہ لگانا عبادت کا ماحول پیدا کرنا عبادت ہو یا خلافت ان دونوں کاموں میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے تین صلاحیتیں عطا فرمائیں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے عطا فرمائی وہ انسان کی فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت عطا فرمائی تاکہ وہ صحیح چیز کو قبول کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دوسری نعمت جو عطا فرمائی وہ آواز ہے محسوس کرنے کی صلاحیت ہے جیسے دیکھنا ہے سننا ہے چکھنا ہے سونگنا ہے یہ ساری چیزیں حواس یہ ساری صلاحیتیں حواس کی صلاحیتیں تیسری نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی وہ عقل ہے کہ عقل کے ذریعے سے نتیجہ نکالے اور حقائق کو سمجھے لیکن فطرت حواس اور عقل میں غلطی کا امکان موجود ہے اگر ان کا نتیجہ صحیح بھی ہو تو قطعی اور یقینی نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو چوتھی نعمت عطا فرمائی وہ وحی کی نعمت ہے نبوت کی نعمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی جو قطعی اور یقینی ہے کہ جو نبوت کے ذریعے سے بات معلوم ہوگی اس کی یقینی ہونے میں شک اور شبہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نبوت کی نعمت انسان کو عطا فرمائی یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے نبوت کی نعمت انسان کی جنس بشر کو عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بشر میں بھی مذکر جو صنف ہے مرد ہے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی کیوں اس لیے کہ مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی نعمت بھی مرد کو عطا فرمائی پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس مرد کو جس کو اللہ نے نبی بنایا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام نازل فرمایا اور اس پیغام کو وہی کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہ وہی نازل فرمائی اس کو عصمت عطا فرمائی تو عصمت کے معنی یہ ہیں کہ غلط سننے سے غلط سمجھنے سے غلط بتانے سے غلطی کے امکان سے بھی پاک تو اللہ نے انسان کو جس کو نبوت عطا فرمائی اللہ نے اس کو عصمت کی نعمت عطا فرمائی پھر اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داریاں دو مقرر فرمائی ایک بھی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھانا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبی علیہ سادام اور سب سے پہلے نبی تھے اب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کس کو کہتے ہیں نبی وہ ہے جس کے اندر چھ باتیں پائی جاتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بشر ہو دوسری بات یہ کہ وہ مرد ہو تیسری بات یہ کہ وہ گناہوں سے معصوم ہو پاک ہو غلطی کے امکان سے بھی پاک ہو چوتھی بات یہ کہ اس پہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو پانچویں بات یہ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور چھٹی بات یہ کہ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھائے تو سب سے پہلے نبی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ سات وسلام اللہ تبالا تبارک تعالیٰ کے نبیوں میں بعض کو رسالت کا منصب حاصل ہے رسول کس کو کہتے ہیں رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اپنی قوم کے ساتھ یا اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم بطور امت دی جائے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی کتاب عطا فرمائے اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل نایا نظام شریعت عطا فرمائے تو ایسے نبی کو جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پڑھی جائے تو اس کو رسول کہتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں صفتیں عطا فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں اور ان دو ان نعمتوں میں دو نعمتیں جو اس وقت متعلق ہیں اور سب سے بڑی نعمتیں ہیں ایک نعمت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی نعمت اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ ہے قرآن مجید کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ہمارے لیے فضیلتوں والا مہینہ بنایا مہینہ تو پہلے موجود تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مختلف فضیلتیں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری جو بڑی نعمت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی رات ہے رمضان المبارک کی تو اس بارے میں ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کا تیرا عظیم احسان ہے کہ تو نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور نبی علیہ السلات والسلام کی برکات سے اس مہینوں اس مہینے کو تو نے فضیلتوں والا مہینہ بنایا ہے ہمارے لیے تو اے اللہ کہ ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کو ہم غفرت سے نہیں گزاریں گے کہ اے اللہ کہ اس مہینے میں ہم تیرا قرب حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے ہمیں غفلتوں سے بھی اے اللہ تو ہی بچا اور اے اللہ ہمیں کوتاہیوں سے بھی محفوظ فرما اے اللہ اپنی خصوصی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اس کے بعد جو دوسری نعمت ہے وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید اور رمضان مبارک میں ایک تعلق ہے قرآن مجید اور رمضان مبارک میں تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان المبارک کی رات جس کو لیلت القدر کہتے ہیں اس رات میں یہ قرآن نازل ہوا تو یہ قرآن مجید اور رمضان المبارک یہ اس لحاظ سے باہمی متعلق ہیں اب رہی کہ یہ کہ قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی پہچان کے لیے معجزہ عطا فرمایا تو قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے حضرت کی نبوت اور رسالت کی یہ دلیل ہے اور پھر یہ کہ یہ قرآن مجید صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ یہ قرآن مجید ہدایات کا مجموعہ بھی ہے پہلی کتابیں تورات ہے انجیل ہے وہ اپنے رسول علیہ احساط والسلام کے لیے معجزہ نہیں تھیں ہدایت کا مجموعہ تھیں احکام کا مجموعہ تھیں زبور یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے لیکن یہ معجزہ نہیں قرآن مجید جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے معجزہ بھی ہے اور ہدایات کا مجموعہ بھی ہے اور اس کی کہ قرآن مجید معجزہ ہے جی اس کی دلیل کیا ہے اس کا انداز بیان اس کا انداز بیان اور اس کے مضامین کے اندر رب اور اس کے مضامین کے اندر عمدگی یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں تو اس کو دیکھتے ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روز فرض فرمائے دو ہجری میں نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو دوسرا سال تھا تو انہیں انتیس شعبان کو نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرمائی خطاب فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ رمضان مبارک کا آ رہا ہے یہ فضیلت والا مہینہ ہے اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اور اس کے بعد متعدد مواقع پر رمضان مبارک بھی فضیلت کے متوجہ فرمایا فرمایا کہ یہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے نجات ہے ایک بات تو اس سے معلوم ہوئی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور جو اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے اشرے میں اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور تیسرے اشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے ایک مفہوم یہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ گناہ گار جو انسان ہیں ان میں وہ لوگ جو شروع ہی سے رمضان مبارک سے پہلے ہی نیکیوں پر عمل کر رہے ہیں نماز کی پابندی کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کی تعمیر کر رہے ہیں تو ان پر یہ رمضان مبارک پہلی رات ہی سے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے کہ پہلی رات ہی سے اللہ کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان مبارک سے پہلے تو غفلت میں رہے لیکن رمضان مبارک شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تو پہلے دس دن جب یہ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کروا دیتا ہے تیسرا گروہ ہے جو کچھ ڈھیلا ڈھالا ہے رمضان مبارک میں بھی متوجہ تو ہوتا ہے لیکن پوری طرح متوجہ نہیں ہوتا آہستہ آہستہ متوجہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں جہنم سے نجات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تیسرا اشارہ آپ دیکھیں کہ مشہور دعا ہے ربنا آتینا فی دنیا و فی قرتی حسنا واقینہ عذاب النار اس میں آپ دیکھیں تین چیزیں اس دعا کا خاص تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ ربنا آتینا فی دنیا حسنا اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں حسنا عطا فرما دنیا میں حسنا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہدایت پر مضبوطی اور ہدایت پر استقامت یہ دنیا کی حسنا ہے اور اس کے بعد بفیل آخرت حسنا اور آخرت میں حسنا کیا ہے وہ ہے مغفرت اور جنت اور اس کے بعد واقینہ عذاب النار یہ واقینہ النار کیا ہے کہ اللہ کہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل جنت میں جانے والے لوگ دو قسم کے کہ جنت میں جانے والے لوگ دو قسم کے ہیں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کا عقیدہ تو درست ہے ان کے اعمال بھی نیک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوں گے اور ایک گروہ جنت میں جانے والوں کا وہ ہے جن کا عقیدہ درست ہے لیکن اعمال میں کوتاہیاں ہیں تو یہ اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے تو واقعہ عذاب النار اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا یعنی اللہ میں ان خوش نصیبوں میں بنا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوں تو یہ ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت آخرت حسنتم واقینہ عذاب النار اس دعا کی اور رمضان مبارک کی مماثلت دونوں میں مماثلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ تمہارے لیے فرض کیا ہے اور میں نے اس کی رات کا قیام تمہارے لیے سنت بنایا ہے تو رمضان المبارک کی رات کا جو قیام ہے قیام رمضان اس کو عرف عام میں نماز تراہوی کہتے ہیں اب یہ قیام رمضان اس کو اس لیے کہا گیا تاکہ تحجد کی نماز سے فرق معلوم ہو تہجد کی نماز وہ ہے جو بارہ مہینے پڑھی جاتی ہے اور قیام رمضان وہ ہے جو صرف رمضان المبارک میں ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ نماز تراوی وہ ہے جس کا تعلق صرف رمضان المبارک سے ہے تحجد علیحدہ نماز ہے اور نماز تراوی یہ علیحدہ نماز ہے نماز تراوی کی ہر چار رکعت کے بعد کیونکہ وقفہ کیا جاتا ہے اور عربی زبان میں ترویحہ آرام کرنے کو کہتے ہیں وقفہ کرنے کو کہتے ہیں تو ہر چار رکعت کے بعد کیونکہ کچھ وقفہ کیا جاتا ہے کچھ آرام کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کا نام ترویہ ہے اور اس نماز کا نام نماز تراوی ہے اور یہ ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ عربی زبان میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے عربی زبان میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے اور اردو زبان میں اور ہماری زبان میں جمع جو ہے وہ دو سے شروع ہوتی ہے روٹی ایک اگر دو ہوں تو روٹیاں تین ہوں تو روٹیاں جمع کہاں سے شروع ہوئی دو سے شروع ہوئی ایک ہے تو کتاب دو ہیں کتابیں تین ہیں کتابیں تو جمع دو سے شروع ہوئی لیکن عربی زبان میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے ایک ہے تو اس کو کتاب کہیں گے دو ہے تو اس کو کتابان کہیں گے اگر تین ہیں تو یہاں سے جمع گلا شروع ہوگا کتب کا ترویہ اس کی جمع ہے تراوی تو جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے تین سے شروع ہوتی ہے ترویہ چار رقط کو کہتے ہیں جب چار رکعت کو کہتے ہیں اور جمع تین سے شروع ہوتی ہے تو نماز تراوی سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نماز تراوی آٹھ رکعت کی نہیں اگر آٹھ رکعت کی نماز ہوتی تو اس کا نام نماز تراوی نہ ہوتا نماز تروی حتان ہوتا دو والا لفظ ہوتا جب یہاں جمع والا لفظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراوی میں کم از کم تین ترویے ہیں تین سے زیادہ ہو سکتے ہیں کم نہیں تو لہٰذا جب تین ترویے ہیں تو یہ نماز کم سے کم بارہ رکعت کی ہوگی لیکن کیونکہ نبی علیہ سلات والسلام سے نماز بیس رکت کی ثابت ہے تو اس لیے اس کو نماز تلاوی بیس رکت سنت موقع ہے نبی علیہ السلاط والسلام کتنی رکتیں پڑھتے تھے نبی علیہ السلاط وسلام نے دو ہجری میں جب یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے میں تین رات نماز تلاوی پڑھائی ہے نبی علیہ السلام نے ان تین رات راتوں میں کتنی رکعتیں پڑھائیں یہ دنیا میں حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں نبی علیہ السلاط وسلام نے یہ نماز پڑھائی کس طریقے سے پہلی رات حضرت نے رات کے تہائی حصے تک دوسری رات نبی علیہ السلاط والسلام نے رات کے آدھے حصے تک اور تیسری رات نبی علیہ السلام نے کا بعد ختم ہونے کے قریب تک نماز پڑھائی چوتھی رات مجمع جو ہے ہر رات بڑھتا چلا گیا اور چوتھی رات کا مجمع انتہائی کثیر انتہائی کثیر مجمع تھا کہ لوگ مسجد کے اندر بھی تھے مسجد سے باہر بھی سر ہی سر نظر آ رہے تھے تو اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں تشریف لائے نبی علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ کے رخ فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ مجھے تمہارا رات کو جمع ہونا معلوم تھا لیکن تمہارا ذوق شوق دیکھ کر مجھے خوف ہو گیا کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے تو میری امت پہ یہ بیس رکعت کا حضرت کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے اور فرض ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پڑھنے میں دقت ہوگی تو کسی مجبوری سے بھی پھر اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا کیونکہ فرض کی تو قضا کرنی پڑتی تو نبی علیہ صلاح والسلام نے اس درج دل کی وجہ سے پھر نماز کی امامت نہیں تراوی کی نماز کی امامت نہیں فرمائی لیکن حضرت نے ایک بات فرما دی کہ نماز اتنی قیمتی نماز ہے اس کو چھوڑنا نہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عمل کیا تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن کے یہ نماز پڑھتے تھے ان میں جو قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا تھا وہ حفظ ہوتا تھا اس کو آگے کھڑا کر دیتے تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جن لوگوں کے گھروں کے اندر جگہ تھی وہ اپنے گھروں میں پڑھتے تھے اور جن لوگوں کے گھر تنگ تھے تو وہ مسجد نبی میں پڑھتے تھے تو مسجد نبی میں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں جو نماز پڑھی جا رہی تھی ایک رات کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنے حجر مبارک سے تشریف لائے جب حجر مبارک سے باہر تشریف لائے دیکھا کہ یہاں سب کے سب جو ہے ٹولیوں کی بجائے اکٹھی جماعت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں تو جس وقت یہ نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا پوچھا کہ آج یہ نیا کام جو ہوا ہے وہ اس کی وجہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج ابئی بن قاب رضی اللہ ہو یہ نبی علیہ السلام کے خاص قاری تھے حضرت نے جن چار افراد سے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دیا تھا ان میں ایک یہ بھی تو حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ ہو آج ہماری خوش قسمتی سے یہاں تشریف لائے تو ان کو ہم نے آگے کھڑا کر دیا تاکہ ان سے ہم قرآن سنیں نبی علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا فقط اسواب وقت احسن ہو کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے یہ تجویز پیش کی جن کو یہ خیال آیا انہوں نے درست کیا صرف درست ہی نہیں کیا بلکہ بہت اچھا کیا اس کے بعد نبی علیہ السلاط وسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے اب نبی علیہ السلاط وسلام خود کتنی رقط پڑھتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو گئے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں سات ہجری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ماجدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سو لڑکے تھے تو انہوں نے اپنی خالہ سے کہا کہ مجھے رات کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دیں جب حضرت کی باری آپ کے گھر ہو تاکہ میں نبی علیہ السلام کا رات کا معمول دیکھوں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا معمول دیکھا ہے سات ہجری اور اس کے بعد تو ان کی روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نماز فطر کے علاوہ بیس رکعت پڑھتے تھے یہ نبی السلام کا عمل ہوا نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت مختصر دور خلافت ہے دو سال چار مہینے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ان دو سال چار مہینوں میں زیادہ تر مرتدین کے خلاف جہاد کرنا پڑا زکوٰۃ کو روکنے والوں کے خلاف جہاد کرنا پڑا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کرنا پڑا تو ان کا یہ وقت جو ہے وہ جہاد کے اندر ہی گزر گیا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ امیر المومنین بنے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلاط والسلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان میں ایک بات تو یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان پر حق رکھ دیا ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی تو نہیں بنایا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ نے نبوت کا کام لیا ہے کیا بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے واضح فرمائے مثلاً نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں اس قرآن مجید کو یک جا مدون فرما دیں تو قرآن مجید کی یکجا جو صورت بنی ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز پہ بنی ہے حفظ تھا حضرات کو لیکن اس انداز سے تحریری شکل نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحریری شکل کا کام لیا ہے کس سے عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز سے کہ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے تحریری شکل میں محفوظ ہوا تھا پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی تقویریں اس بات کی تحقیق کی حضرات صاحبہ کرام رام جمع کیا نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا ہے چار تقویروں سے بھی پانچ تکبیروں سے بھی چھ تقویروں سے بھی سات تقویروں سے بھی اب جو حضرات نماز جنازہ پڑھتے تھے جس نبی السلام کو جتنی تکبیروں کے ساتھ دیکھا اتنی ہی تکبیریں نماز میں ادا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ صاحب کام میں جمع کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل کیا تھا تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا جو آخری عمل تھا وہ چار تکبیروں کا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو پہلا عمل ہے وہ منسوخ ہوتا ہے بعد والے عمل سے تو آخری عمل حضرت کے چار تکبیروں کا تھا اس لیے نماز جنازہ کے اندر جو تقویریں ہیں وہ چار کہی جائیں گی جس پہ تمام صحابہ کرام رحم کا اتفاق ہوا تو یہ اختلاف جو بن رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ نے اختلاف کو ختم کیا اسی طرح سے تین طلاق کا مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا کہ تین طلاق جو ہیں وہ تین ہی شمار کی جائیں گی نبی علیہ السلام کی مبارک دور کے اندر جو شخص اپنی بیوی سے کہتا تھا میں نے جو تین طلاق دیں وہ تو تین ہوتی ہیں لیکن جو لوگ کہتے تھے کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تو وہ یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہم نے حضرت اس لیے تین دفعہ کہا ہے کہ اس کو سنانے کے لیے کہا ہے نیت ہماری ایک ہی طلاق کی تھی ایک طلاق کی تھی ہم نے کہا تجھے طلاق دی اب اس کو یہ بات سنانے کے لیے بتلانے کے لیے ہم نے دوبارہ کہا ہے دوسری طلاق نہیں دی تو اس میں نبی علیہ السلاط والسلام نے قسم لی کہ واللہ ما مہارت اللہ واحدہ کہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم کہ میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا نبی ربرساں نے دو دفعہ قسم لی پھر حضرت نے فیصلہ فرمایا تیرا تیرا ارادہ ایک طلاق کا تھا تو ایک طلاق واقع ہوئی لیکن جس نے لفظ تین استعمال کیا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ اس میں تو ارادہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے لفظ تین میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو تین طلاق جس طرح تین ہوتی ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے تین طلاق دی تین ہو گئی تو اس نے اگر طلاق کا لفظ بھی تین دفعہ استعمال کیا کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی وہ بھی ہم تین شمار کریں گے کیوں کہ نبی علیہ السلات والسلام پر تو وہی نازل ہوتی تھی اگر کوئی غلط بیانی کرتا امرت نبی السلام کے سامنے وہ غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا تھا دوسری بات یہ اگر کوئی غلط بیانی کرتا تو نبی علیہ السلام پر وہی نازل ہو جاتی تو اللہ حرام کاری نہ ہونے دیتے اب ہم پہ وہی بھی نہیں آتی اور ہم دلوں کے راز بھی نہیں جانتے نیتوں کا ہمیں معلوم نہیں اس لیے آئندہ جو شخص طلاق لفظ استعمال کرے سوچ سمجھ کے استعمال کرے جتنی دفعہ لفظ طلاق استعمال کرے گا ہم نیت نہیں پوچھیں گے ہم ظاہری الفاظ پر فیصلہ کریں گے تو عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کاری کا تحفظ جو ہے وہ فرمایا اسی طریقے سے نماز تراویح کا مسئلہ ہے نماز تراویح کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چودہ ہجری میں رمضان مبارک کا آغاز ہوا تو یکم رمضان کو حضرت مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق ٹولیوں میں نماز ادا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو یکجا کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے تو اس لیے جماعت کا سلسلہ ختم کیا تھا تاکہ نماز فرض نہ ہو جائے اب حضرت کے بعد وہی تو آتی نہیں وہی نے تو آنا نہیں ہے اب فرض ہونے کا امکان نہیں رہا تو حضرت نے جس وجہ سے اس کو روکا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی پھر نبی علیہ صاحب نے ابئی بن رضی اللہ عنہ کو پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت نے اس کی تعریف فرمائی جب حضرت نے تعریف فرمائی اور اس کو پسند کیا تو کیوں نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت کو اختیار کر لیں اور اس کو جماعت کی شکل میں ادا کریں کیونکہ اب یہ فرض تو ہونا نہیں تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس پر اتفاق کیا تو لہذا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو بلایا فرمایا کہ آپ ہمیں نماز تراوی پڑھائیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے بیس رکت نماز پڑھائی اور نماز بیت اس کے علاوہ پڑھائی تو بیس رکت نماز تراوی فرمائی کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو آٹھ پڑھائی تھیں آپ بیس کیوں پڑھا رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراوی بیس رکت ہونا یہ حضرات صحابہ کرام رام کو معلوم تھا اگر نبی علیہ السلاطلام کا عمل اس کے مطابق نہ ہوتا تو حضرات صحابہ کرام کوئی تو اس پہ اعتراض کرتا نہ نبی علیہ السلام کے ازباج متحرات رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور نہ ہی نبی علیہ السلاط والسلام کے صحابہ کرام نے اعتراض کیا اب جو لوگ آٹھ تراوی کے قائل ہیں ان کی دلیل بنیادی طور پر دو باتیں ہیں اور ان دو باتوں کو پوری طرح سے سمجھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی ایک بات یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ صلاط والسلام السلام نے ہمیں آٹھ رکت پڑھائیں جی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کس سے ہے حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کس سے ہے جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ ایک راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ اور عیسیٰ بن جاریہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ یہ قابل اعتبار راوی نہیں اگلی بات عیسیٰ بن جاریہ واحد راوی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس بات کو روایت کرتا ہے اکیلا راوی ہے اکیلا راوی ہے جو کہتا ہے کہ میرے استاد جابر بن عبداللہ نے یہ فرمایا جبکہ ان کے شاگردوں میں کوئی اور شاگرد اس بات کو بیان نہیں کرتا اکیلا بیان کر رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے جس کے نقابل اعتبار ہونے پر تمام محدثین متفق ہیں یہ بات نہیں اس سے اگلی بات ہے عیسیٰ بن جاریہ سے آگے اس کو روایت کرنے والا اکیلا راوی ہے یعقوب بن عبداللہ قومی یہ اہل تشیعوں میں سے ہے اور اہل تشیع عمر عنہ سے ویسے بھی بغض رکھتے ہیں کہ جو کام کو عمر عنہ اختیار فرمائیں تو یہ اہل تشیعوں نے اس کی مخالفت کر لیلاط و خیر من النوم صبح کی اذان میں اس کی روایت میں عمر رضی اللہ کا ایک حوالے سے نام آتا ہے انہوں نے اس کو تبدیل کیا اصلاۃ و خیر من العمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تین طلاق کے تین ہونے میں حضرت کا حکم ہے تو اس کی وجہ سے ان کے ہاں تین طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا اسی طرح نماز تراوی میں عمر رضی اللہ عنہ کا نام آ رہا ہے تو اس لیے انہوں نے اس کی نفی کی لیکن میں ایک اور عقلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ اگر بات فرمائی ہے کہ نبی علیہ سات و نے آٹھ رکت نماز پڑھائی تو ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ کون سے سال سے بیس رکت پڑھا رہے ہیں چودہ ہجری سے اور حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مفتی اعظم ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ مفتی اعظم ہیں جب یہ مفتی اعظم ہیں ان کی وفات کب ہوئی ان کی وفات ہوئی پچہتر ہجری میں نماز شروع ہوئی ہے چودہ ہجری میں اور یہ زندہ رہے ہیں مفتی اعظم رہے ہیں پچہتر ہجری تک نماز کہاں پڑھتے تھے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے فیصلے بھی مسجد نبوی میں کرتے تھے مفتی اعظم تھے تو یہ فتوے بھی مسجد نبوی میں دیتے تھے جب مسجد نبوی میں فتوے دیتے تھے پچہتر میں سے تیرہ سال کو نکالیں چودہ ہجری سے شروع ہوئی پچہتر میں سے تیرہ سال کو نکالیں تو باسٹھ سال اپنی آنکھوں کے سامنے بیدہ دیکھتے رہے مفتی اعظم ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں روکا یہ بات سوچنے کی بات ہے اور دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے جس کو دلیل بیان کی جاتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے انہوں نے ان سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی پڑھتے تھے رمضان مبارک میں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ صاحب والسلام رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے اضافہ نہیں کرتے تھے چار رکعت پڑھتے تھے اور وہ اتنی لمبی پڑھتے تھے اور اتنی بہتر کر کے پڑھتے تھے کہ مت پوچھ پھر حضرت چار رکعت پڑھتے تھے پھر اتنی لمبی کر کے پڑھتے تھے کہ مت پوچھ پھر حضرت سو جاتے تھے پھر حضرت نیند فرما لیتے تھے نیند فرمانے کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے تو تین رکعت پڑھتے تھے تو اب کتنی رکعتیں ہوں گیارہ رکعتیں ہوں تو یہاں کیونکہ رمضان اور غیر رمضان میں ہے تو ہمارے نزدیک تہجد اور تراویح کی نماز ایک ہے تو اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو قائل ہیں اس بات کے کہ نماز ایک رکعت ہے اگر نماز ابت ایک رکعت ہے تو پھر تراوی کتنی رکعت ہوگی دس رکعت ہوگی لہذا آپ اس کے بھی قائل نہیں ایک طرف آپ آٹھ رکت تراوی کو قائل ہیں دوسرا آپ تین رکت وط کو ماننے کو تیار نہیں آپ ایک رکت وط کو مانتے ہیں تو جو آٹھ رک نو بنتے ہیں تو گیارہ کیسے ہو گئے ایک بات تو یہ ہے کہ جو سمجھ رہی ہے دوسری بات تھی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نماز پوچھی جا رہی ہے وہ نماز کون سی نماز ہے کیونکہ وہ گھر کی شاہد ہیں گواہ ہیں تو عبد بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان سے پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نہیں پوچھ رہے جن نبی اسلام کے پیچھے نماز تراوی پڑھی ہے وہ کن سے پوچھ رہے ہیں ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں تو کون سی نماز پوچھ رہے ہیں وہ نماز جو حضرت نے مردوں میں نہیں پڑھی حضرت گھر میں پڑھتے تھے تو نماز تہجد کی نماز ہے تراوی کی نماز کی ٹھیک اگلی بات پھر میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں رہتی تھی مدینہ منورہ کے اندر اور چودہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نماز تراوی کی جماعت کا اہتمام کہاں کیا مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے قریب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا حضرت کے روز اقدس میں جو اس پر مسجد نبی کے اندر شامل ہے اس میں مسجد نبی میں شامل نہیں تھا تو یہ گھر مسجد نبی کے قریب تھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس گھر میں رہتی ہیں جب اس گھر میں رہتی ہیں مسجد نبی ان کے ساتھ ہے اور ان کی وفات ہوئی ہے اٹھاون ہجری میں اور یہ نماز تلاوی باجماعت بیس رقع شروع ہوئی ہے چودہ ہجری میں تیرہ سال نکال لیں تو اٹھاون میں سے تیرہ آپ نکالیں تو کتنے بنتے ہیں تو یہ پینتالیس سال حضرت ام المنی آشر رضی اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے بدر دیکھتی رہیں اور انہوں نے نہیں روکا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ کی حدیث سے بھی یہ مراد نہیں ہے وہ تہجد کی نماز بیان فرما رہی ہیں تراوی کی نماز بیان نہیں فرما رہی پھر یہ ہے کہ اس نماز تراوی بیس رکعت سنت موقع ہونے پر تمام حضرات صحابہ کرام ان کا اتفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں بیس رکت نماز تراوی کی جماعت کا آغاز ہوا جس میں قرآن مجید مکمل کیا جاتا تھا تو ایک سنت بیس رکت نماز تراوی اور دوسری سنت اس میں قرآن مجید کا مکمل کرنا یہ دو سنتیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المحدی کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت بھی لازم ہے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل کو سنت فرمایا ہے تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر بیس رکعت شروع ہوئی نبی السلام بال فرض اگر آٹھ رکعت بھی پڑھتے تھے فرض کر لیا جائے جس کی دلیل کوئی نہیں لیکن عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں جب خلیفہ راشد ہیں اور نبی السلام فرما رہے ہیں کہ میرے خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت تم پر لازم ہے تو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کے اس طریقے کو اختیار کرنا ایمان والوں پر لازم ہے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اس کے اندر تعداد میں تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اس تعداد میں تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی تو تین خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ بیس رکعت نماز تراویح ہی کے قائل تھے تو ایک خلیفہ نہیں تین خلفۂ راشدین جب ایک کمل نہیں چھوڑا جا سکتا تو تین کمل کیسے چھوڑا جا سکتا ہے پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافہ سے لے کر چودہ ہجری سے لے کر آج یہ چودہ سو چالیس ہے آج ہمارے ہاں تراوی ہوئی ہے کل سعودی عرب کے اندر تراوی ہوئی ہے کل رات کو وہاں تراوی ہوئی چودہ ہجری سے لے کر چودہ سو چالیس ہجری تک ایک سال نہیں ایک رات بھی ایسی نہیں جس میں حرمین شریفین میں کسی میں بیس رکعت سے کم جماعت ہوئی ہو نماز تراغی کی یعنی یہ اس قدر تسلسل ہے عمل تواتر ہے اور عمل تواتر کی مخالفت یہ گمراہی ہے تو لہٰذا پھر اس کے بعد چاروں آئمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین میں کوئی ایک بھی نہیں جو بیس رکعت سے کم کا قائل ہو حضرت امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترمیزی شریف اس کو اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اپنے دور تک یہ تیسری صدی ہجری تک کا لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر اپنے دور تیسری صدی ہجری تک کا واقعہ وہ حقائق بیان فرما دیں تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اس پورے دور کے اندر بیس رکت سے کم کا کوئی قائل نہیں ایک گروہ بیس رکت تلاوی کو اختیار کرتا ہے اور دوسرا گروہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ چھتیس رکعتوں کے قائل ہیں اب اختلاف کیا ہے کہ بیس ہیں یا چھتیس ہیں اور جس کو بیس سے اختلاف تھا اس کو کتنی پڑھنی چاہیے تھی اس کو چھتیس پڑھنی چاہیے تھی لیکن وہ بیس سے بھی کم نیچے آٹھ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اختلاف ہے بیس اور چھتیس کا تو لہٰذا اگر امام و رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس موقف کو اختیار کیا ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر دوسرا موقع اختیار کر لیں دوسرا موقع چھتیس کا ہے آٹھ کا موقع کسی کا بھی نہیں سب سے پہلے آٹھ کا جو الہام ہوا ہے وہ آگرہ میں بارہ سو چوراسی ہجری میں بارہ سو چوراسی ہجری کے اندر اٹھارہ اٹھارہ سو کچھ کے اندر یعنی انیسویں صدی کے اندر انیسویں عیسوی صدی کے اندر یہ خیال آیا کہ اب تک یہ یعنی بارہ سو چوراسی میں پھر یہ خیال آیا کہ اب تک چودہ چودہ ہجری سے بارہ سو چوراسی تک چودہ سال نکال لیں بارہ سو ستر سال تک یہ امت گمرہی پہ قائم رہی بارہ سو ستر سال کی امت گمراہ رہی محدثین بھی گمراہ فوکہ بھی گمراہ سب گمراہ بزرگان دین بھی گمراہ خانقاہی نظام والے بھی گمراہ اور بارہ سو چوراسی میں ایک آدمی کو خیال آیا آگرہ میں اوہ ہو یہ تو سارے کے سارے بیدت پہ عمل کرتے رہے پھر حوصلہ نہیں ہوا لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو پھر بارہ سو نوے ہجری میں محمد حسین بٹالوی یہ پٹیالہ کے تھے تو یہ اپنے آپ کو اہل حدیث چلاتے تھے انہوں نے انگریزوں سے بھی اپنے گروہ کے لیے اہل حدیث کا جو لفظ ہے نام ہے اس کو سرکاری طور پہ آرڈیننس کے ذریعے سے مخصوص کرایا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا کہ نماز تراوی بیس رکت نہیں آٹھ رکت ہے تو بارہ سو نوے ان میں سے تیرہ سال نکال لیں تو اس کے معنی ہے کہ تیرہ سال اگر آپ نکال لیں تو بارہ سو کتنے عرصے تک ستتر سال تک یہ پوری کی پوری امت نوز بلا من ذالک گمراہی میں اور بدت میں رہی ہے اسی سے حقیقت جو ہے وہ پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی اور اس مہینے کے اندر نماز تراوی ہے جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے قرآن مجید سنا جاتا ہے اب یہ قرآن مجید کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے رمضان مبارک کے مہینے کی نسبت اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اس قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے زبور بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے اور کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہوں تو ہمیں ان چار کتابوں کا علم ہے تورات کا زبور کا انجیل کا قرآن مجید کا اور سب سے آخر میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے قرآن مجید کو اپنے سے پہلی کتابوں کے مقابلے میں کیا امتیازی خصوصیات ہیں یہ ذہن میں ہونی چاہیے سب سے پہلی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا صرف اشارات از کرتا چلوں گا سب سے پہلی کتاب پہلی بات یہ ہے کہ پہلی کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی تھیں قرآن مجید لکھا ہوا نازل نہیں ہوا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے جو ہے نازل ہوا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لوہے محفوظ کا بھی وجود نہیں ہوا تھا یہ اللہ کا کلام موجود تھا اللہ نے لوہے محفوظ میں منتقل کیا یہ کتاب بن گیا لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا کتابی شکل میں جبر اسلام پھر اس کو لکھی ہوئی شکل نہیں اپنی زبان سے لائے پھر کلام بن گیا یہاں جب آئے نبی علیہ السلام کے مبارک سینے میں یہ نقش ہو گیا یہ کتاب بن گیا پھر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا جب حضرت کی زبان مبارک سے ادا ہوا یہ پھر کلام بن گیا پھر جس وقت صحابہ کا ہم نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیا اور اپنے قلم سے اس کو محفوظ کیا تو یہ کتابی شکل اختیار کر گیا اس وقت یہ کلام بھی ہے اس وقت یہ کتاب بھی ہے کتاب یہ ہے کہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے کلام یہ ہے کہ حفاظ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے تو یہ کلام بھی ہے یہ کتاب بھی ہے تو یہ امتیاز ہے قرآن مجید کا کسی اور کتاب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے دوسری بات جی پہلی کتابیں اکٹھی نازل ہوں قرآن مجید لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر اکٹھا نازل ہوا لیکن پہلے آسمان سے نبی علیہ السلام کے مبارک دل پر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس کو تنزیل کہتے ہیں اکٹھا نازل ہوا اس کو انزال کہتے ہیں اس کو انزال کہتے ہیں تو پہلی کتابوں میں صرف انزال ہے قرآن مجید میں انزال بھی ہے اور قرآن مجید میں تنزیل بھی ہے تیسری بات یہ پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں کسی چیز پر کسی چیز پہ نازل ہوئی لیکن قرآن مجید کسی چیز پہ نازل نہیں ہوا یہ کہاں نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور نبی علیہ السلام کا میں اطہر میں اپنا عقیدہ کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا جسم اثر نہیں نبی علیہ السلاۃ و السلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش عظیم سے مقدس ہے جب مٹی لگنے والی عرش عظیم مقدس ہے حضرت کا جسم اطہر کتنا مقدس ہوگا تو نبی علیہ السلام کا جسم اطہر ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اور جسم اطہر کا مرکز ہے اس مرکز پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے پھر یہ ہے کہ جتنی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں لوہے محفوظ میں اور سب لکھی ہوئی ہیں عربی زبان میں لیکن تورات نازل ہوئی بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ عبرانی زبان بولنے والے تھے تو قرآن مجید کا پہلے آسمان پر ترجمہ ہوا ہے عبرانی میں اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام جس علاقے میں رشی فرماتے وہاں کی زبان سریانی زبان تھی تو یہ انجیل نازل ہوئی سریانی میں ترجمہ ہو کر ترجمہ ہوا پہلے آسمان پر قرآن مجید لوہے محفوظ کی زبان عربی قرآن مجید بغیر ترجمے کے اصل زبان کے اندر نازل ہوا ہے تو اس لیے اس کے اندر تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں پھر آپ دیکھیں کہ پانچویں صفت جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی کتابیں اپنے رسولوں کے لیے معجزہ نہیں قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی معجزہ ہے باقی معجزات اللہ نے حضرت کو بے شمار عطا فرمائے اب اس معجزے کی حیثیت سے سب سے پہلی بات یہ بنیادی معجزہ ہے دوسری بات اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں وہ عملی حصی معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینک رہے ہیں وہ اضحاء بن رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا سمندر کے ساحل پہ مار رہے ہیں راستے بن رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پتھر پہ مار رہے ہیں بارہ چشمے نکل رہے ہیں عیسیٰ علیہ والسلام چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں مادر ذات نابینا بینا ہو رہا ہے جسم میں جسم پر ہاتھ پھیر رہے ہیں بیماری ختم ہو رہی ہے کم بھی اللہ فرما رہے ہیں مردہ کھڑا ہو رہا ہے یا کون سے معجزات ہیں عملی معجزات ہیں حصی معجزات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو حصی اور عملی معجزات عطا کیے گئے نبی علیہ اسرات والسلام کے حصی اور عملی معجزات تو بے شمار ہیں حضرت کا جسمانی معراج جسمانی معراج کا سفر یہ حصی اور عملی موضوع ہے حضرت کا مینا کے مقام پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ فرمانا اور چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا یہ حضرت کا حصی معاوضہ ہے نبی علیہ سات وسلم کا پانی کے برتن کے اندر اپنی مبارک انگلیاں رکھنا اور ان سے چشموں کا جاری ہو جانا یہ حضرت کا حصی اور عملی معوضہ ہے اللہ نے نبی اسلام کو بے شمار حصی اور عملی معوضہ عطا فرمائے حضرت عہد پہاڑ پہ تشریف فرمائیں آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں بہت پہاڑ جنبش کرنے لگا حضرت نے پاؤں مارا فرمایا کہ پہاڑ رک جا تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں جب پہاڑ رک گیا تو نبی علیہ سات والسلام کی بات کو سمجھنا اس کے مطابق عمل کرنا اس پہاڑ کا حضرت کی مبارک انگلیوں مبارک ہاتھ کے اندر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا یہ سب نبی علیہ السلام کے حصے اور عملی معجزات ہیں لیکن قرآن مجید نبی علیہ السلام کا علمی معجزہ ہے کہ اللہ نے امتیاز عطا فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو علمی معجزے معزہ عطا فرمایا اور ان میں بنیادی معجزہ قرآن مجید ہے پھر یہ معجزہ وہ معجزہ ہے جو دائمی معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے عصا موجود تھا عصا کے اندر معجزاتی کیفیت ظاہر نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے کہ نبی السلام دنیا سے تشریف لے گئے لیکن قرآن مجید کی معجزاتی کیفیت آج بھی برقرار ہے حضرت قاب بن احبار بہت بڑے یہودی عالم تھے نبی علیہ السلام کے دور میں ایمان نہیں لائے عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ حضرت کہ میں ایمان لاتا ہوں مجھے جلدی سے ایمان کے دائرے میں داخل فرمائیں حضرت نے ان کو کلمہ تو پڑھا دیا لیکن پوچھا کہ اتنی جلدی کی کیفیت کیا تھی حضرت کے دور میں تو تو ایمان نہیں لایا کہا کہ میں ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا وہاں بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے یہ آیت آگے آئے گی اس پہ وضاحت ہوگی یا یو الزین اوت الکتابہ آمیر وزلام من قبل انت مسا وجوہن فن الحا ریہ کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں تم اس قرآن پر ایمان لاؤ تو احوال کہتے ہیں کہ بچہ یہ بیٹھا پڑھ رہا تھا سبق پڑھ رہا تھا اور اس سے میں نے سنا جب اس کی بات میرے کان میں پہنچی میں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ابھی چہرہ مسخ نہیں ہوا تھا اس لیے بھاگتا ہوا آیا ہوں کہ اس سے پہلے کہ چہرہ مسخ ہو آپ مجھے دائرۂ ایمان میں داخل فرما دیں اب یہ معجزاتی کیفیت ہے قرآن مجید کی آج کے اس دور کے اندر بھی بہت سے لوگ قرآن مجید کو سن کر ایمان لائے تو قرآن مجید دائمی معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کو امتیاز حاصل ہے چھٹا امتیاز اس کو یہ حاصل ہے کہ اس کے اندر عامیت پائی جاتی ہے پہلی کتابیں اپنی قوم کے لیے تھیں جس قوم کے لیے نازل ہوں قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ جنات کے لیے بھی ہے سورج جن اٹھا کر پڑھیں تو جنات ایمان لائے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے اور پھر یہ جنات کے لیے نہیں بلکہ فرشتوں کے لیے بھی ہے میں کہ فرشتوں کو اشتیاق ہوتا ہے فرشتوں کی نماز کے اندر قرات نہیں ہے فرشتوں کو اشتیاق ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کلام سننا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت آپ دیکھیں وہ قرآن الفاظ قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں وہاں جس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فجر کے وقت میں نیچے اترو زمین پر تو میرا کلام سننا چاہتے ہو زمین پہ اترو میرے بندے اس وقت فجر کی نماز میں قرآن مجید کی کراعت کر رہے ہیں ان سے جا کر میرا کلام سنو تو یہ قرآن مجید وہ ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں کسی خاص قوم کے لیے نہیں تمام انسانوں کے لیے صرف تمام انسانوں کے لیے نہیں جنات کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے فرشتے تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں ان کے لیے اشتیاق اور ان کی تلاوت کا ذوق یہ بھی قرآن مجید ہے اور اس کے لیے فرشتے بھی اس کا اشتیاق رکھتے ہیں پھر ساتویں بات جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے اس کے اندر جامعیت کہ قرآن مجید تلاوت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت جو فرمائی ہے کتنی وجوہات سے فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی معجزے کے اظہار کے لیے کہ بطور معجزہ اس کو پڑھا تاکہ سننے والا سمجھ لے کہ حضرت اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں دوسرا سبب حضرت کی تلاوت کا نبی علیہ السلام و جب کسی کو عربی و عرب والوں کو جب دین کی دعوت دیتے تھے تو قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے تھے تو اس کو حضرت دعوت اور تبلیغ کے لیے پڑھتے تھے تلاوت پہلی تلاوت معذضے کے اظہار کے لیے دوسری تلاوت تلاوت یہ دعوت اور تبلیغ کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سبب حضرت کی تلاوت کا یتلو علیہم آیات ہی ایمان والوں کو سکھلاتے تھے قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے تو قرآن مجید کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے تیسری وجہ تلاوت کی نبی علیہ السلام کی یہ ہے چوتھی وجہ تلاوت کی علم قرآن مجید پڑھتے تھے اس کا مفہوم سمجھاتے تھے اور پانچویں وجہ نبی علیہ السلاط والسلام کی تلاوت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرات صاحب کے عام کو قرآن مجید کے اصول بتاتے تھے کہ جو نئے معاملات پیش آئے جائیں جن کے بارے میں حکم واضح طور پہ نازل نہیں ہوا اشارات موجود ہیں تو ان سے نتیجہ کیسے نکالنا ہے تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلاط والسلام کی جو تلاوت کی وجہ تھی وہ تھی برائے عبادت نبی علیہ السلاط والسلام تلاوت برائے عبادت فرماتے تھے نماز کے اندر نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرض ہے اور نبی علیہ السلام نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اتلو ما علیہ من الکتاب کہ حضرت کو اللہ نے خاص حکم دیا کہ آپ اس کی تلاوت فرمائیں یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کے مبارک دل کے اندر محفوظ ہے تو حضرت کو حکم ہے تلاوت کرنے کا تو لہٰذا مجھے اور آپ کو تلاوت کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے تو اس سے یہ بات بھی جو ہے معلوم معلوم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وجوہات تھے تلاوت کے سلسلے میں اور جامعت کے لحاظ سے ایک بات یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے دوسری یہ کہ یہ ہدایت کا مجموعہ بھی ہے صرف تلاوت نہیں ہدایت کا مجموعہ بھی ہے تیسری بات اس کی جامعت کی یہ ہے کہ آج بھی دنیا جہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر عربی زبان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے تو ادبی شاہکار بھی ہے تلاوت کی کتاب بھی ہے ہدایات کا مجموعہ بھی ہے اور اس کے اندر لذت اور اشتیاق بھی ہے تو اس لحاظ سے قرآن مجید کے اندر جامعیت کی صفت پائی جاتی ہے آٹھویں صفت جو قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کہ اس کا حفظ آسان ہے اور اس کی تلاوت کا طریقہ سیکھنا بھی آسان ہے کہ دیکھیے کہ کتنے حروف ہیں انتیس حروف ہیں قرآنی حروف اور اس کے ساتھ جو علامات ہیں وہ کتنی علامات ہیں بارہ علامات ہیں انتیس اور بارہ اکتالیس اگر ایک دن میں بھی ایک چیز آپ سیکھنا چاہیں تو اکتالیس دنوں کے اندر آسانی سے قرآن پڑھنا سیکھا جا سکتا ہے تو اس کا حفظ بھی آسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں اور حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو نمی خصوصیت ہے وہ ہے محفوظیت یہ قرآن اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان میں کوئی کتاب اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں تو یہ قرآن کو امتیاز حاصل ہے کہ یہ محفوظ ہے اور دسویں بات یہ ہے کہ اس کے اندر دوامیت میت پائی جاتی ہے ہمیش کی پائی جاتی ہے کسی کتاب کے اندر ہمیش کی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر جو ہمیش کی پائی جاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی جتنی کتابیں ہیں وہ منسوخ ہیں قرآن مجید ناسخ ہے منسوخ کرنے والی ہے اور قرآن مجید کبھی منسوخ نہیں ہوگا دوسری بات قرآن مجید کی رفاقت دنیا سے شروع ہوتی ہے جنت تک چلتی ہے دنیا کے اندر انسان کی بنیادی ضرورتیں دو ہیں کہ صحت ہو اور نعمت ہو نعمت ہو اس کو استعمال کر سکوں صحت ہو تاکہ اس کو استعمال کروں یہ دونوں باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے صورت الفاتحہ یہ صورت الشفا ہے بیماریوں کا علاج ہے تو یہ صحت کا ذریعہ قرآن مجید قرآن مجید کے اندر صورت الباقیہ موجود ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ شام کو صورت الواقعہ پڑھنے کی عادت بنا لے دنیا میں کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا تو نعمت کے حصول کا ذریعہ صورت الواقعہ اور صحت کے حصول کا ذریعہ صورت الفاتحہ تو لہٰذا دنیا کے اندر یا قرآن مجید کی رفاقت اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں موت کا وقت ہے روح مشکل سے نکل رہی ہے تکلیف کی کیفیت ہے سورہ یاسین پڑھی جائے سورہ یاسین پڑھیں گے اگر وقت آ گیا ہے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی اگر وقت نہیں آیا تو سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ شفا کا عطا فرما دیں گے اس کے بعد آپ عالم برزخ میں منتقل ہو گئے قبر میں منتقل ہو گئے منکر نقیر نکیر سوال جواب کے لیے آ گئے یہ آدمی گناہ گار ہے اور اس کے لیے قبر میں عذاب ہے وہاں فرمایا کہ ایک حسین و جمیل شکل کا انسان ظاہر ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال جو اس کو عذاب سے محفوظ فرما اللہ اس کو قرآن سے نہیں نکالیں گے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے اس آدمی کو فرمایا وہ کیا ہے فرمایا اس کا صورت الملک پڑھنے کا عمل ہے کہ روزانہ رات کو صورت الملک پڑھ کے سو رہا ہے فرمایا کہ صورت ملک پڑھنے کا عمل حسین و جمیل شخص کی صورت میں آئے گا اور قبر میں اس کے لیے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گا عالم برزخ کے بعد قیامت کا دن فرمایا قیامت کے دن جس وقت یہ سورج جو نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ بالکل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور ایک میل کے دو معنی ہیں ایک معنی ہا ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اور دوسرے معنی دو ہزار گز کا عرب میں جو میل تھا دو ہزار گز کا تھا ہمارے یہاں انگریزوں نے سترہ سو ساٹھ گز کا کیا تھا تو دو ہزار گز تو نو کروڑ تیس لاکھ میل کا فاصلہ اگر دو ہزار گز پہ ایک میل پہ ہو تو بھی کتنی گرمی کی کیفیت ہوگی فرمایا کہ کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کے جسم سے پسینے نکل رہے ہوں گے اور ان ایک ایک آدمی کے جسم اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس میں کشتی نہیں بلکہ کشتیاں تیر سکیں گی یہ <clears throat> کیڑے مکوڑے انسان کے جسم لگے ہوئے یوں ابل رہے ہوں گے جیسے ہانڈی آگ پر ابلتی ہے اس کیفیت میں کہ ہر کافر یہ کہے گا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے اس عذاب سے ہمیں نجات دلائی جائے اس کیفیت میں کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے سروں پر پھولوں کی چھتریاں ہوں گی اور ان سے روشنی نکل رہی ہوگی پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہیں کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں صورت الباقرہ صورت آل عمران پڑھا کرتے تھے مجالنا منہم اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے پھر حساب کتاب شروع ہوگا نبی السلام نے فرمایا کہ دو شفاعت کرنے والے ایسے ہیں جن کی شفاعت کو اللہ رد نہیں فرمائے گا ایک رمضان المبارک اور ایک قرآن مجید کہ اللہ کرے رمضان المبارک ہم سے جائے تو خوش ہو کر جائے اور اس کے بعد یہ قرآن مجید یہ شفاعت کرے گا اب اس کے بعد جنت میں داخلہ ہو گیا جب جنت میں داخلہ ہو گیا اللہ فرمائیں گے جیسے تو قرآن مجید انہماق کے ساتھ ترتیب کے ساتھ دنیا میں پڑھتا تھا پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا تو اب یہ جنت کے درجات میں یہ قرآن کام آ رہا ہے کیا قرآن سے رفاقت ختم ہو گئی نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ خوش نصیب جو دنیا کے اندر قرآن مجید ادب احترام سے اس تصور کے ساتھ پڑھتے تھے کہ میں رب کا کلام اپنے رب کو سنا رہا ہوں اللہ جنت کے اندر پھر اپنا کلام اس خوش نصیب کو سنائے گا اللہ مجالنا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے اب یہ ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کیسے ہو وہ نبی علیہ السلام کی کی ذمہ داریاں کیا تھیں اور کس طرح سے حضرت نے اختیار فرمایا انشاءاللہ اس کو کل جو ہے وہ گفتگو ہوگی اور پھر یہ سلسلہ خلاص قرآن کو چلے گا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان مبارک اور قرآن مجید کی قدر دانی کی پوری پوری توفیق عطا فرما دے <clears throat> اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور اس کی پوری قدردانی کی توفیق دے اور جب یہ رمضان مبارک جائے تو ہم سے راضی ہو کر جائے اور ہمارا قرآن مجید سے مستقل تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ جو جنت کے آخری مرحلے تک یہ رفاقت ہماری اس کے ساتھ قائم رہے باقی دعوان الحمد للہ بلا لیں یہ میکات السیام موجود ہیں یہاں چھپے ہوئے